جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب ہدایہ فرما رہے کہ اگر کبوتر اور چڑیا کی بیٹ کنویں میں گر جائے تو اس سے کنواں ناپاک ہوگا یا نہیں تو احناف کے نزدیک اس سے کنواں ناپاک نہیں ہوگا امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے کنواں ناپاک ہو جائے گا امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کبوتر اور چڑیا کی بھیڑ سے پانی میں بدبو اور فساد آئے گا جیسے پیشاب اور پاخانے سے جس طرح وہ نجس ہے یہ بھی نجس ہے ہماری دلیل یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین نے مسجدوں میں کبوتروں کو رکھنے پر اتفاق کیا تھا باوجود کے قرآن کریم میں بیتیا یہ کہ تم میرے گھر کو پاک رکھو اگر کبوتر یا چڑیا کی بیٹ نا پاک ہوتی تو کبھی بھی صحابہ کرام اور تابعین ان چیزوں کو مسجدوں میں نہ رکھتے دیکھیں فَإِن وقا فی آخر الْحَمَامِ میں اول اگر کبوتر یا چڑیا کی بیٹ گر جائے لا اس سے کنواں خراب نہیں ہوگا خلاف شافی رحم اللہ امام شافی رحم اللہ کا اس میں اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں ناپاک ہو جائے گا لہو ان کی دلیل یہ ہے کہ استحال یہ منتقل ہوتی ہے فساد یہ بیٹ بدبو اور فساد کی طرف منتقل ہوتی ہے فاشبا خر الدجاجتی پس یہ مرغی کی بیٹ کے مشابہ ہو گئی جس طرح وہ ناپاک ہے یہ بھی ناپاک ہے ولنا اجماع المسلمین ہماری دل یہ ہے کہ مسلمانوں کا صحابہ اور تابعین کا اتفاق ہے اس بات پر الحمامات فی المساجد مسجدوں میں کو رکھنے پر اتفاق ہے تفریحا باوجود کی مسجدوں کے پاک رکھنے کا حکم آیا ہے استحال اور اس کا استحال بدبو کی طرف نہیں ہے بلکہ یہ مشابہ ہے بال ہم آتا یہ مشابہ ہے کنویں کے نیچے جو سیاہ کیچڑ ہیں مٹی ہے یہ اس کے مشابہ ہے باوجود کہ وہ کیچڑ بھی ہیں اور سیاہ بھی ہیں لیکن پھر بھی وہ کنویں کے اندر ہوتے ہوئے اس سے کنویں کا پانی ناپاک نہیں ہوتا اسے بھی ناپاک نہیں ہوگا آگے صاحب ہدایت فرما رہے کہ اگر کنویں میں بکری نے پیشاب کر دیا تو شیخین کا مسئلہ یہ ہے کہ سارا پانی نکالا جائے گا امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کنویں سے بالکل پانی نہیں نکالا جائے گا اللہ یہ کہ پیشاب پانی پر غالب آ جائے پیشاب اتنا زیادہ ہو کہ پانی پر غالب آ جائے تو پھر وہ پانی پاک کرنے والا نہیں ہوگا متحر نہیں ہوگا یہ تو مسئلہ ہے اور ان حضرات کا اس مسئلے میں اختلاف ہے لیکن اس اختلاف کی اصل بنیاد یہ ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب پاک ہے یا نہیں تو امام محمد رحم اللہ فرماتے کہ ان جانوروں کا پیشاب پاک ہے شیخین کے نزدیک ناپاک ہے امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل حدیث ہے قبیلہ اور کچھ لوگ آئے تھے بظاہر اسلام لا کر کے مدینہ منورہ مدینہ منورہ میں وہ رہے تو اسی دوران ان کے پیٹ پھول گئے مدینہ منورہ کی آب و ہوا ان کو موافق نہیں آئی وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جاؤ فلاں مقام پر وہاں صدقے کے اونٹ ہیں ان کا پیشاب بھی پیو اور ان کا دودھ بھی پیو میری آواز آ رہی ہے جی وہ وہاں گئے انہوں نے ان اونٹوں کا دودھ بھی پیا اور پیشاب بھی پیا وہ ٹھیک ہو گئے جو صدقے کے اونٹ تھے ان کے جو چرواہے تھے ان کو انہوں نے قتل کیا اور ان کو ساتھ لے گئے نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا تو لوگوں کو گرفتار کیا وہ لائے گئے ان کو سزا دی گئی امام محمد رحم اللہ فرماتے کہ اگر معقول الحم جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے اگر ان کا پیشاب ناپاک ہوتا تو کبھی بھی نبی علیہ السلام پینے کا حکم نہ فرماتے ہماری دلیل ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ کی وہ مشہور حدیث ہیں جس میں ہے کہ استنز عن البول فان عامت عذاب القبر من آپ نے فرمایا کہ پیشاب سے بچو عام طور پر عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے آپ نے ایک جنازہ پڑھانے کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے آپ ان کے گھر والوں کے پاس آئے کہ ان کا کیا عمل تھا ان کو تو عذاب ہو رہا ہے تو گھر والوں نے کہا کہ یہ بکریوں اور کے پیشاب سے نہیں بچتا تھا اس موقع پر آپ نے فرمایا البول فإن القبر تم پیشاب سے بچو کیونکہ عام طور پر عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے اور اس میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ معقول اللہ جانور کیا پیشاب پاک اور غیر معقول اللہ کا ناپاک ہیں مطلقاً آپ نے فرمایا باقی قبیلے اور والوں کو نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ تم وہاں جاؤ دودھ اور ان اونٹوں کا کا اونٹنیوں پیشاب پیو اس کے بارے میں صاحب ہدایت فرماتے کہ آپ کو وہی کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوئی تھی ان کا علاج یہ ہے بعد میں وہ مرتد بھی ہو گئے اور چرواہوں کو بھی انہوں نے قتل کیا اونٹ بھی انہوں نے چوری کیے دیکھے یہاں تک جہاں سے سمجھ میں نہ آئے پوچھے آج میری طبیعت کوئی ٹھیک نہیں ہے بالت فی شاتن اگر کنویں میں بکری نے پیشاب کر دیا نز حلما کلو کلو ابھی حنیفت و ابی یوسف محم اللہ سارا کا سارا پانی نکالا جائے گا شیخین کے نزدیک وقال محمد اللہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ پانی نہیں نکالا جائے گا اللہ غلب غلط مگر یہ کہ وہ پیشاب پانی پر غالب آ جائے یقون فہورا پھر وہ پانی پاک کرنے والا نہیں ہوگا وہ متحر ہونے سے نکل جائے گا وہ اسلحل الحمد اصل یہ ہے کہ معقول الحم جانور کا پیشاب یہ امام محمد رحم اللہ کے نزدیک پاک ہیں نجر عندہما شیخین کے نزدیک نجس ہیں لہو امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل ان نبی علیہ السلام امر العرنیین نبی علیہ السلام نے عرنیین کو حکم دیا تھا قبیل عرینا والوں کو بشرب ابوال الابل والبانہا اونٹوں کے اونٹنیوں کے دودھ اور پیشاب پینے کا یہ ان کی دلیل ہے ولہما قول علیہ السلام شیخین کی دلیل نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہیں عن البول فإن عامت عذاب القبر ہو تم پشہر سے بچو عام طور پر عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے من غیر فصل اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے يَسْتَحِلُوا إِلَىٰ نَتْلٍ وَفَسَادٍ اور اس وجہ سے بھی کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے یعنی معقول لحم جانور کا پیشاب بدبو اور فساد کی طرف مستحیل ہوتا ہے منتقل ہوتا ہے فسارا کا لحم اس کا پیشاب تو اس طرح جیسے کہ غیر معقول لحم جانور ہیں وہ تعویل ماروا یہ جواب ہے امام محمد کی حدیث کا وہ تعویل ماروا ان عرف شفا ہوں امام محمد رحمہ اللہ نے جو روایت نقل کی ہے اس کا جواب اس کی تعویل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو ہارنیین کی شفا بذریعہ وہی معلوم ہوئی ثم عندہ بحنیفت رحمہ اللہ پھر امام صاحب فرماتے ہیں لا يحل شربتن للتداوی معقول اللحم جانور کا پشاب بطور دوا پینا بھی حلال نہیں ہے لأنه لا يتيقنو کیونکہ یقینی نہیں ہے شفائی اس میں شفا ہے یعنی اس کے پیشاب میں شفا کا ہونا یہ یقینی نہیں ہے الحرمت لہذا حرمت سے اعراض نہیں کیا جائے گا حرمت کو نہیں چھوڑا جائے گا یوسف اللہ تدابیر امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تداوی کے لیے حلال ہے لستے اس کے قصے کی وجہ سے محمد انہل الداب ہی امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا پیشاب تداوی کے لیے ہو غیر تداوی کے لیے ہو صحیح ہے لطحتی آئندہ کیونکہ ان کے نزدیک یہ طاہر ہیں یہ پاک ہیں آگے جانوروں کے بارے میں وہ بتا رہے کہ اگر وہ گر جائیں پانی میں تو کتنے ڈول نکالے جائیں گے دیکھیں وہ ان تصویہ فارتن اگر کنویں میں چوہا مر جائے او اوسفورتن یا چڑیا او سودانیتن یا بجنگا او ساوت جس کو شہر میں عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے یا اس کنویں پر جو کنواں ناپاک ہوا ہے عام طور پر جو ڈول استعمال کیا جاتا ہے اس سے یہ بیس ڈول پانی نکالا جائے گا جی یعنی بعد اخراج الفارت صاحب ہدایہ فرما رہے کہ پہلے اس جانور کو یعنی اس چوہے کو نکالنے کے بعد پھر بیس یا تیس ڈول نکالے جائیں گے یہ نہیں ہے کہ جانور مرا ہوا ہے وہ اس کے اندر موجود ہے اور یہ اوپر سے ڈول نکال رہے ہیں اس طریقے سے کنواں پاک نہیں ہوگا حدیث انس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کی وجہ سے اور وہ حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ کنویں میں چوہا گر کر مر گیا تھا اس کو نکالا اور نکالنے کے بعد آپ نے بیس ڈولنے بیس ڈول پانی نکالنے کا حکم دیا فلبیری ان قال تھی انہوں نے چوہے کے بارے میں فرمایا الزامات بیری جب وہ کنویں میں گر کر مر گیا وہ اخرجت من ساعتن اور اسی وقت من ساعتن نکالا گیا ينزح منها 20 دلون 20 ڈول نکالے جائیں گے والعصفورة ونحوها تعادل الفارة في الجسد چڑیا اور اس جیسے چڑیا کی طرح جو جانور ہیں تو عادل الفارا تھا یہ برابر ہے چوہے کے جسامت میں اس نے بھی چوہے کا حکم پایا وہ بطریق بے طریقہ بطریق و سلاسو بیس ڈول نکالنا واجب ہے اور تیس ڈول نکالنا یہ مستحب ہیں حمامت ہے اگر اس میں کنویں میں کبوتر مر جائے اونا ہوا یا اس جیسے اس جیسے کوئی جانور قدجا جیسے جیسے مرغی ہے جیسے بلی ہے نج ہم دلون ولا سے چالیس سے ساٹھ تک ڈول نکالے جائیں گے وفیل جامع صغیر جامع صغیر ابائی محمد رحم اللہ کی کتاب ہے اس میں ہے اربعون او خمسون چالیس یا پچاس نکالے جائیں گے وہ الازہر یہ روایت زیادہ ظاہر ہیں لما روی عن ابی سعید الخدی رضی اللہ تعالی عنہ انہو قال فی الدجاجت ازامات فی البیر ینزح منہ اربعون دلون اس میں ہے کہ مرغی اگر مر جائے کوئے میں تو ینزح نکالے جائیں گے منہ اس سے اربعون دلون چالیس دور حاضر لبیان الجاب یہ واجب مقدار بیان کرنے کے لیے ہے الاستحباب اور پچاس نکالنا یہ مستحب ہے ثم المعتبر فی کل بیر دلوها پھر ہر کنویں میں معتبر وہ دلوها اللذی یستقا بھی منہا یعنی ایسا ڈول معتبر ہے جس سے اس کنویں سے یعنی ہر کنویں سے جس سے پانی نکالا جاتا ہے وہ ڈول معتبر ہیں وکیل فی حسام بعض نے کہا ہے کہ ایسا ڈول معتبر ہے جس میں ایک سا پانی آ جائے ان مر رتن اور اگر ایک بڑے ڈول سے پانی نکالا جائے مقدار عشرو عشرین دلون جو بیس ڈول کے برابر ہو جائز یہ بھی ہے حصول مقصود کیونکہ مقصود حاصل ہو گیا مقصود تو یہ ہے کہ بیس تیس چالیس ڈول کے بقدر کنویں سے پانی نکالا جائے اور اگر ایک ہی مرتبہ بڑے ڈول سے بیس ڈول کے بقدر پانی نکالا جائے اس سے بھی وہ کنواں پاک ہو جائے گا وہ ان ماہی آشا تو نہ وہ آدمی کنویں میں بکری مر جائے یا آدمی مر جائے انسان او کلب یا کتا مر جائے نور جہاں من الما اس میں جتنا پانی ہے وہ سارا کا سارا نکالا جائے گا لأن ابن عباس و ابن الزبیر کیونکہ ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے افتیا بنزح المائی دونوں حضرات نے فتویٰ دیا تھا پانی نکالنے یعنی کا سارا کا سارا پانی نکالنے کا انہوں نے فتویٰ دیا تھا حین مات زنجیون جب ایک حبشی مر گیا تھا فی بیر زمزمہ زمزم کے کوئے میں چلے یہاں تک کافی ہیں آگے پھر انشاءاللہ اللہ منڈے کو پڑیں گے یمان اللہ السلام علیکم